بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حل الغاشیہ کیا تیرے پاس ڈھانپ لینے والی کی خبر آئی ہے وجوہ یوم اذن خاشعہ اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے عاملت الناصبہ محنت کرنے والے تھک جانے والے تسلا نارن حامیہ گرم آگ میں داخل ہوں گے تسقا من عین آنیا وہ ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے لیس لہم طعام الا من ضریع ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر ذریع کا لا یسمن ولا یغنی من جو ذریع کانٹے دار لا یغنی من جوع نہ وہ موٹا کرے گا صحت مند کرے گا اور نہ بھوک سے کچھ فائدہ دے گا وجوہ ناعمہ کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے لسعیہا راضیہ اپنی کوشش پر خوش فی جنت عالیہ بلند جنت میں ہوں گے لا تسمع فیہا لاغیہ تو وہ اس میں بےحودگی والی کوئی بات نہیں سنیں گے فیہا عین جاریہ اس میں ایک بہنے والا چشمہ ہے سرور سرفورا اس میں اونچے اونچے تخت ہیں وہ اقواب اور رکھے ہوئے آب خورے ہیں وہ اور تکیے ہیں صف ب صف لگے ہوئے وہ ذرا بھی مبسوسا اور قالین مخملی قالین بچھائے گئے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں وہ علسمائی کئی فروفیت اور آسمانوں کی طرف کہ وہ کیسے بلند کیے گئے ہیں وہ علجیبالی کئی فانوسیبت اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے نصب کر دیے گئے ہیں گاڑ دیے گئے ہیں وہ علعی کئی فصوتی اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی ہے فدکر سو نصیحت کر انما انت مذکر آپ تو صرف نصیحت ہی کرنے والے ہیں لستا علیہم بمسیطر آپ ان پر کوئی مسلط کیے گئے نہیں ہیں الا من تولا وکفر مگر اس نے منہ مو موڑا اور انکار کیا فیعذبه الله العذاب الاکبر تو اللہ اس کو سب سے بڑا عذاب دے گا ان علینا ابا ہوں یقیناً ہماری طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے ثم ان علینا حساب پھر یقیناً ہمارے ذمے ہی ان کا حساب ہے